آیا وہ تھی تو سانولی سی سادہ سی معمولی سی لیکن اس کے جسم میں جوانی کا تناؤ تھا سول لائن کے حلقوں میں مسٹر رام لال کی آیا کا چرچا تھا سر شام جب وہ پریمبولیٹر میں رام لال کے بچے کو بٹھا کے نکلتی تو سول لائن کے افق پر گویا چاندنی سی چھا جاتی تھی وہ بھی اپنے بدن کی مقناطیسی قوت سے بے خبر نہ تھی وہ اپنے بالوں میں بنگال کیمیکلز کا مشک بوک کوکونٹ ہیئر آئل ڈال کے کنگھی چوٹی سے آراستہ ہو کر نکلتی تھی ماتھے پر بندی ہونٹوں پر میسیز رام کی سنگھار میں اسے چھرائے ہوئے لپسٹک کی دھڑی ناخنوں پر انابی پالش گردن میں خم چھاتی میں اُبار گالوں پر پاورڈر آنکھوں پر لگاوٹ کوٹھیوں کے خان سامہ بورچی خانے چھوڑ کر اس سے راز کی ایک بات کہنے سڑک پر آ جاتے تھے مہتر کموڈ کے پاٹ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا کر اس سے نیاز حاصل کرنے کی تلاش میں منڈلاتے رہتے تھے سفید براک وردیوں میں ملبوس بیرے جیبوں میں بسکٹ اور دل میں ارمان دبائے اپنی دیوی کا انتظار کرتے تھے چمکیلی کاروں میں فراٹے بھرتے ہوئے دیدہ زیب خوش لباس دل پھینک بوڑھے اور جوان بھی اسے گھورے بغیر آگے نہ بڑھتے تھے سول لائن کی کالی اور گوری میں میں اس سے جلتی تھیں کالے اور گورے صاحب اس پر مرتے تھے اور ایک ساملی سی سادہ سی معمولی سی آیا نے آراستہ بنگلوں اور پیراستہ کوٹھیوں کی اس دنیا پر رومان کی کوسے قضا بندی تھی چار نمبر کی کوٹھی میں مسٹر رام لال رہتے تھے آٹھ نمبر میں مسٹر رام ناتھن بارہ نمبر میں خان بہادر یوسف چودہ میں مسٹر چیٹرجی اٹھارہ میں مسٹر نواب باقی کوٹھیوں میں بھی انسان ہی آباد تھے لیکن ان کی بیویاں بدصورت تھیں یا پردے میں ان کی بیٹیاں شاید ابھی جوان نہ ہوئی تھیں ان کے خاندان روزے رکھتے تھے یا مندر جاتے تھے ان کے مرد شراب پینے سے ہچکچاتے تھے ان کی عورتیں غیر مرد کے سائے سے بھی ڈرتی تھیں سول لائن میں ان کا وجود یوں تھا جیسے زعفران کے کھیت میں سرسوں یا شراب کے پہلے میں جو شاندہ یا سیخ کے خستہ کباموں میں ہڈی کے ٹکڑے یہ کوٹھیاں سول لائن میں گمگشتہ مزاروں کی طرح بات تھیں جن پر نہ کوئی پھول چڑھاتا ہے نہ چراغ جلاتا ہے نہ دل تھام کے دو کلمے دعا ہی کے ادا کرتا ہے ان کوٹھیوں میں خان سماؤں کو باورچی کہتے ہیں بیروں کو خدمت گار اور بیویوں کے ساتھ شادی کرنے کا رواج تھا راج کے وقت یہاں بھی رومان کے فرشتے اترتے تھے لیکن ان کے نغموں کی صدائے بازگشت عموماً ایک نئے ننھے کی رین رین رو رو میں منتقل ہو جاتی تھی ان خاندانوں میں خدا کی ذات پر ایک مصنوع سا ایمان تھا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی روزی بھی ساتھ رہتا ہے لیکن وہ یہ فراموش کر دیتے تھے کہ خدا کی سلطنت میں بھی ڈاکو آباد ہیں جو رنگ بھی چراتے ہیں بھانگ بھی چراتے ہیں اور گندم کے سنہری خوشے بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس فرق تو سفید اور کالے تلوں کی قیمت میں بھی ہے پھر انسان کی رنگت میں امتیاز کیوں نہ ہو کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا جس کی رنگت سفید ہو وہ کوئلے کی کان میں جائے ہی کیوں درد کا حد سے گزرنا ہے دواک ہو جانا کوئلہ جب حد سے کالا ہوتا ہے تو ہیرا بن جاتا ہے کشش تو ہیرے کی ہے کوئلے کی نہیں یہ دوسری بات ہے کہ کوئلے کی کانوں میں زہریلی گیسیں بھی ہوتی ہیں ان میں حادثے بھی ہوتے ہیں وہ پھٹ بھی جاتے ہیں اور جب وہ پھٹتی ہیں تو زمین کی تہہ میں سوئے ہوئے کیڑے بھی ایک بار کروٹ لیتے ہیں مسٹر رام لال کی آیا آیا بھی تو کیا ہوا عورت تو تھی جوان تو تھی خوبصورت تو تھی یوں کہنے کو تو عورت تو رام لال کی بیوی تھی جوان تو خان بہادر کی لڑکی بھی تھی خوبصورت تو چٹر جی کی بیوہ بہو بھی تھی لیکن خالی عورت ہونے اور جوان ہونے اور حسین ہونے سے تو کائنات کی کنجی ہاتھ میں نہیں آ جاتی نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی یہ ایک تھام لینے کا گر تھا جو آیا کے ہاتھ میں تھا وہ پگھلے ہوئے جذبات کی بدروں میں بہتے ہوئے پانی کی طرح بہہ جانے نہ دیتی تھی وہ ایک آرٹسٹ تھی فنکار کا کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے عکس کو زندگی سے بھی خوشنما اور رنگین بنا کے دکھائے آیا کا کمال یہ تھا کہ وہ عورت ہوتے ہوئے بھی عورت سے زیادہ پرکشش تھی خان ساماؤں بیروں مہتروں کی بات دوسری تھی وہ اپنی چڑچڑی تھکن آلود اور زرد رو بیویوں سے اکتا کر ایک ایسی دنیا میں پناہ لیتے تھے جہاں تصور ہی تصور میں وہ بنگلوں میں بسنے والی دودھ کی طرح گوری بلائی کی طرح نرم اور ریشم کی طرح نازک عورتوں کو اپنی باہوں کے درمیان جھنجھوڑ دیتے تھے مسٹر چیٹرجی کا خان سامہ رمضان دل ہی دل میں اپنے مالک کی بیوی سے عشق لڑاتا تھا اس کی عادت تھی کہ وہ مسز چیٹرجی کے چمچوں پیالوں اور گلاسوں کو اپنی زبان سے چاٹ کر تر کر دیتا تھا جب مسز چیٹرجی اپنے چمچوں سے پڈنگ کھاتی تھیں یا پیالوں سے چائے پیتی تھیں یا بلور کے رنگین گلاس سے شہری کا پیک نوش کرتی تھیں تو رمضان خان سامہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مسز چیٹرجی کے انابی ہونٹوں کو چٹاخ چٹاخ چوم رہا ہے تو ہی نادان چند کلیوں پر کنات کر گیا رام پرتاپ مہتر نے ایک دوسری طرح اپنی تنگی و اماں کا علاج تلاش کر لیا تھا وہ خان بہادر یوسف کے گھر کا بھنگی تھا سولہ روپے ماہوار میں سے تین غسل خانوں کا کام سمیٹنا پڑتا تھا خان بہادر اور بیگم کے غسل خانوں میں جاتے ہوئے اسے گھن آتی تھی بیئر اور وسکی کے پس خوردہ بخارات کے ایلومینیم کی بدبو کرسچن سالٹ کے فیض کا رد عمل وہ اس غیر طبعی ماحول کی افونت سے گھبرا اٹھتا تھا لیکن نعمت کے غسل خانے میں جاتے ہی اس کے دل کی دنیا مہک اٹھتی تھی نعمت آرہ خان بہادر کی اکلوتی بیٹی تھی پکے ہوئے آڑو کی طرح جوان رام پرتاپ کو نعمت کے غسل خانے کی فضا میں گلاب اور چمپا اور موتی کی سوندھی سندھی خوشبو کا لطف آتا تھا وہ بار بار دوڑ کر صابن کی گیلی ٹکیا کو چھوتا تھا اور شرماتا تھا کیونکہ وہ نعمت آرہ کے مشک بوت تن بدن کی آشنائے راز تھی تولیے کی نرم نرم تازہ تازہ نم آلودگی اتارے ہوئے کپڑوں میں سلکتی سی آنچ کا احساس نہانے کے ٹپ میں پانی کے بلبلوں کی آنکھ میں سرود رفتہ کا خمار رام پرتاپ مہتر غسل خانے کی چٹخنیاں اندر سے بند کر کے نعمت را کے ٹپ میں بیٹھ جاتا تھا نعمت را کا گیلا صابن اس کی کالی کالی کھردری جلد کو اپنی ریشمی اور مشک بار جھاگ کے غبار میں چھپا لیتا تھا اور جس طرح مقناطیس تیس کی رگڑ لوہے کی ٹکڑے میں بھی کشش پیدا کر دیتی ہے اسی طرح نعمت را کے تولیے کی رگڑ بھی رام پرتاپ کے نحیف اور خمیدہ بدن میں پکے ہوئے آڑوؤں کا رس بھر دیتی تھی غسل خانے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے وہ تصور ہی تصور میں اپنے روئیں روئیں کو نعمت را کے مرمری وجود سے آباد کر لیتا تھا ایسے وقت میں اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ موچھوں پر تاؤ دے کر روز محمد ڈرائیور کے سامنے تان کر کھڑا ہو جائے اور اپنی چھاتی کی ایک ٹکر سے اسے پچھاڑ کے رکھ دے روز محمد بڑا چابک دست ڈرائیور تھا وہ بہت سی نازک اندام حسینہ کو پہلو میں بٹھا کر موٹر چلانا سکھا چکا تھا ایسے موقع پر اچھی سے اچھی کار کے کل پرزے بھی جھنجھنا اٹھتے تھے انجن کی رفتار خوفناک طور پر تیز ہو جاتی تھی اور خوف و حراس بیم و رجا اور بے بسی کے عالم میں روز محمد کے مضبوط پازو سہمے ہوئے حسن کا سہارا بن جاتے تھے عورتوں کے جسم پر روز محمد ایک ہوشیار ڈرائیور کی طرح جچی تلی نظر ڈالتا تھا چنانچہ اس نے دیکھی سنی جان پہچان کی عورتوں کے نام بھی کاروں کے ماڈل اور ان کی ساخت پر موزوں کیے ہوئے تھے بیگم یوسف فورڈ انیس سو اٹھائیس ماڈل تھی مسز رام لال ماسٹر بیوک مسٹر چیٹرجی کی بیوہ بہو سیکنڈ ہینڈ ٹویٹا رائے صاحب کی لہیم و شہیم بیوی ہیمبر کا کشادہ سیلون کسی کو وہ ٹومیٹر کہتا تھا کسی کو ریس کار کسی کو بیبی آسٹن اور آیا کا نام اس نے ٹیکسی رکھا ہوا تھا سیٹی بجائی اور حاضر میٹر کے حساب سے آٹھ آنا فیمیل کرایہ ہالٹ کا سوا روپیہ گھنٹہ کبھی کبھار روپیہ آٹھ آنا کی بخشش دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بیش قیمت گراں بہا کاریں ہیں لیکن وقت بے وقت ان کو بھی ٹیکسی پر چڑھنا ہی پڑتا ہے خیر روز محمد کا فلسفہ تھا کہ دنیا میں صرف موٹر ہی نہیں چلائی جاتی عورت بھی چلائی جاتی ہے فقط چلانے کا سلیقہ چاہیے اور چلنے کا بھی رات کے گیارہ بجے جب سول لینڈ کی دنیا پر گناہ و ثواب کے چتکبرے سائے چھا جاتے تھے عورتوں اور مردوں کے دو جلسے بلا ناغہ منعقد ہوتے تھے مردوں کی مجلس روز محمد کی کوٹری میں جمتی تھی اس میں خان ساماؤں اور بیروں مسالچیوں مہتروں اور ڈرائیوروں کی برادری کے ارکان شریک ہوتے تھے وہ خیال کی آنکھوں دیکھی اور دل کے کانوں کی سنی کہانیاں بیان کر کے روز محمد کی کوٹری میں رومان کا ماحول کھڑا کر دیتے تھے ایک خان سما سناتا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے شامی کو بابور انابی ہونٹوں کا ایک جوڑا بے طرح جھپٹا ایک بیرا کہتا تھا کہ کاکٹیل کا جام بڑھاتے بڑھاتے اس کے ہاتھوں نے کسی کی مخلوطی انگلیوں کو چوم کے رکھ دیا ایک مسالچی کہتا تھا کہ مسالہ پیستے ہوئے اس نے پانی کی بجائے اپنے دہن کا لعب ملا دیا درد زیدہ محبت اور رومان کے یہ قصے روز محمد کے کمرے کی فضا کو موتر کر دیتے تھے لیکن پھر رام پرتاپ مہتر اس رنگین ماحول میں گندے انڈے کی طرح آ پکتا تھا انابی ہونٹوں مخلوطی انگلیوں اور لذیذ گالوں کے ذکر میں وہ نعمت را کے کموڑ کا قصہ لے بیٹھتا تھا لیکن اس قصے میں بھی رس ہوتا تھا اور خان سماؤں بیروں مہتروں مسالچیوں کی یہ برادری باورچی خانوں سے لے کر خانوں تک کی چار دیواری میں اپنی جنت گمگشتہ کا سراخ پا لیتی تھی آیاؤں کی محفل میں رومانی قصے چلتے تھے وہ سر سے سر جوڑ کر رموز خودی اور اسرار بے خودی کی تفصیل گردانتی تھیں وہ تو اپنی کوٹھیوں کے خلوت اور جلوت خانوں کی آشنائے راز تھیں پرورش انسانی میں ان کا درجہ گویا ماں کا درجہ تھا ان کے پاس جسم اور روح کی بلیدگی کے انوکھے گر تھے سنسار مالا کی طرح ان کی آغوش سب کے لیے وہاں تھی بچے تو سکون پا کر ان کی چھاتی پر سو جاتے تھے لیکن جوان اور بوڑھے اپنی ماں کو پہچاننے سے قاصر تھے آیائیں مسکراتی تھیں کہ چلو بیٹے خوش تو ہیں چنے ہوا تو کیا چننا ہوا تو کیا یوں بھی زندگی عزیز کی خاطر انہیں سو طرح کا ڈھنگ رچانے پڑتے تھے زبان کے چٹخارے کے لیے خان ساماؤں کی خوشامد نئے کپڑوں کے لیے دھوبیوں کی منت ٹکے دو ٹکے کی ضرورت کے لیے مہتروں مسالچیوں اور بیروں کی سماجت نوکروں کے لیے تو خیر ان کا وجود من و سے کم نہ تھا لیکن اپنے مالکوں کے لیے بھی وہ نعمت خانے کا ضروری جز تھی جنہیں وہ وقت بے وقت ذائقہ بدلنے کے لیے نوش فرمایا کرتے تھے اس پر بھی یہ شکوہ تھا کہ آئے آئے اوارہ ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ایک دن روز محمد کار دھونے تالاب پر گیا تو اس کی نظر آیا پر پڑھی وہ نیلے کنارے والی سفید دھوتی بے پرواہی سے بدن پر لپیٹے بیٹھی بال سکھا رہی تھی آیا کو دیکھ کر روز محمد ہارن بجا بجا کر ساون کے نظارے ہیں گانے لگا آیا نے اپنے ہونٹ دانتوں میں بھینج کر اسے غصے سے گھورا روز محمد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہائے ہائے میری لاڈو تیرے فیشن پر اللہ کی مار میں کہتا ہوں گوری نمونیا سے مر جائے گی تو جب دیکھو تالاب پر نہا رہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ارادہ ہے تیرا چل روجم آیا روز محمد کو روجم کہا کرتی تھی تو نے تو مذاق بنا رکھا ہے مجھے تو کسی فیشن کی لات نہیں اپنی ضرورت سے سر دھوتی ہوں تم کیا جانو روز محمد نے ایک مشتاق نظر آیا کہ تن بدن پر دوڑائی جیسے وہ موٹر کا ٹائر جانچ رہا ہو کہ ہوا پوری ہے یا کم آیا نے شرما کر دھوتی کا پلو کمر پر اچھی طرح لپیٹ لیا روز محمد آنکھوں کے گوشے سمیٹ کر مسکرایا آخر آ گئی نا ریوڑی کے بھیڑ میں کتنی بار کہا تھا کہ سنبھل کے چل لیکن تجھ پر تو جوانی کا بھوت چڑھا ہوا تھا اب بول کس سالے کو باپ بتائے گی باپ بتائے گی میری جوتی آیا نے تنک کر کہا میں تو اس کی ماں ہوں گی اسے باپ کی کیا پرواہ ارے چپ رہ تو نہیں جانتی سالے کوٹھیوں والوں کو تجھے کان سے پکڑ کے نکال دیں گے سور نے جنہیں گڑ کھائیں اور گلگلوں سے پرہیز چل تجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا جو سو پچاس خرچ آئیں گے میں دوں گا تیری نوکری تو رہے گی میری لاڈو روز محمد بھی یاروں کا یار تھا ڈرائیوروں کی منڈی میں اسے سخیل اٹیرا کہا کرتے تھے دم بھر میں آیا نے ساری کائنات کا جائزہ لے لیا اس نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر نظر ڈالی اپنی نوکری کا آگا پیچھا سوچا اور دنیا بھر کے بچے پالنے والی ماں کو خود اپنے بچے سے فرار کی ہوئی دوسری راہ نظر نہ آئی اگلی صبح جب روز محمد کار دھونے کے لیے گیا تو تالاب میں آیا کی لاش تیر رہی تھی اب اسے ڈھونڈ چراغے رخے زیبہ لے کر